یحییٰ بن سعید امرہ سے وہ امرہ بنت عبد الرحمن کی بہن سے جو ان سے بڑی تھی اس کی ہم مانا روایت ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تین